اہل قبور کے لیے عافیت السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية تم پر سلامتی ہو ان گھروں والے مؤمنین و مسلمین ہم تم سے انشاءاللہ اللہ آ ملنے والے ہیں میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ تعالی سے عافیت مانگتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو زیارت قبور کی یہ دعا سکھائی